بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں یاسر دانیال خان سسٹم پروگرامنگ کے ٹوینٹیتھ ایتھ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے کچھ ریئل ٹائم کلاک کے پروگرامنگ کے بارے میں ڈسکشن کی ہم نے دیکھا کہ ہم اس کا کس طرح سے الارم سیٹ کر سکتے ہیں اور الارم سیٹ کر کے کس انٹرپٹ سروس روٹین کو آپ کو انٹرسیپٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بعد پھر ہم نے سسٹمز انفارمیشن کے بارے میں ڈسکشن اسٹارٹ کی کہ ہم ایک کوئی آپ کے پاس سسٹم ہے اس کے بارے میں انفارمیشن کیسے گیدر کر سکتے ہیں انفارمیشن لائک جو انٹرفیسز وہ سپورٹ کر رہا ہے یا پھر اس کے ساتھ جتنی میمری انٹرفیس ہوئی ہوئی ہے جتنی بیس میمری انٹرفیس ہوئی ہوئی ہے جتنی ایکسٹینڈیڈ میمری انٹرفیس ہوئی ہوئی ہے اور تھرڈلی اس کے اندر کیا پروسیسرز کون کون سے پروسیسرز لگے ہوئے ہیں اور کون کون سے کون سا کو پروسیسر لگا ہوا ہے ہم نے اپنی ڈسکشن سٹارٹ کی کہ میمری کو میمری اور انٹرفیسز وغیرہ کی انفارمیشن گیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس دو انٹراپٹس ہیں انٹراپٹ 11 اور انٹراپٹ 12 اس کے علاوہ میمری ایکسٹینڈیڈ میمری کی انفارمیشن گیٹ کرنے کے لیے آپ 15 ہے کی سروس 88 کو یوز کریں گے تھرڈلی پھر ہم بات کر رہے تھے کہ کس کس طرح کے پروسیسرز ایگزسٹ کرتے ہیں ہم نے بات کی کہ جب یہ سیریز اسٹارٹ ہوئی تھی of upward compatible processors in seventies تو اس کے اندر جو سب سے پہلا اپورڈ کمپیٹیبل ماڈل تھا وہ ایٹی ایٹی سکس تھا جس کی کہ سکسٹین بٹ کی ڈیٹا باس تھی ایٹی ایٹی سکس کے اندر کچھ اور چینجز کے ساتھ تھوڑے عرصے کے بعد ایک اور پروسیسر آیا جس کو کہ ایٹی ٹو ایٹ سکس کہتے ہیں ایٹی ٹو ایٹ سکس کا جو پروسیسر ہے اس کی بھی بس ایڈریس بس اور data address bus twenty bit کی ہے ٹوینٹی فور بٹ کی ہے ادر ایٹی ایٹی سکس کی ٹوینٹی بٹ کی ایڈریس بس ہے ایٹی ٹو ایٹ سکس کی ٹوینٹی فور بٹ کی ایڈریس بس ہے اور جو ڈیٹا بس ہے اس کا سائز اس کیس کے اندر بھی 16 بٹ ہے ڈفرینس کیا ہے ایٹی ایٹی سکس اور ایٹی ٹو ایٹ سکس میں ایک تو ڈفرینس یہ ہے کہ وہ زیادہ میموری کو ایڈریس کر سکتا ہے ایٹی ٹو ایٹ سکس کیونکہ اس کے اندر ٹوئنٹی فور کی ایڈریس بس ہے اور secondly eighty two eight six کے اندر کچھ اور مزید انسٹرکشنز اویلیبل ہیں جو کہ ایٹی ایٹی سکس کے اوپر اویلیبل نہیں ہیں پھر ایٹی ٹو ایٹ سکس سے بھی آگے مزید کیونکہ ایڈوانسمنٹ ہوئی مزید ترقی ہونے کے بعد ایک اور پروسیسر آیا eighty three eight six eighty three eight six کے اندر جو نمایاں چینج ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تھرٹی ٹو بٹ کی ایڈریس بس ہے اور تھرٹی ٹو بٹ کی ڈیٹا بس ہے اور انٹرنلی جو رجسٹرز ہیں وہ بھی تھرٹی ٹو بٹ کے ہیں اور اس سے بھی ہائر جو پروسیسر آیا وہ ایٹی فور ایٹ سکس ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے اور ایٹی فور ایٹ سکس کے بعد بھی جو ہائر پروسیسرز اویلیبل ہیں وہ آف کورس پینٹیم پروسیسرز ہیں پھر پینٹیم کے اندر بھی کئی قسمیں آئی ہیں Pentium one two three four on اب جو ہم ڈسکشن اسٹارٹ کرنے لگے ہیں اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک پروسیسر ہے تو آپ یہ کس طرح سے ڈیٹرمن کر سکتے ہیں کہ وہ کون سا پروسیسر ہے ایٹی ایٹی سکس سے لے کے onwards even up till Pentium processors ہم کچھ ایسے ٹیسٹ ہم نے ڈیوائز کیے ہیں جن کی مدد سے ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ کون سا پروسیسر ہے ہائر پروسیسر جو ہیں اسٹارٹنگ فرام پینٹیم پروسیسرز ان پروسیسرز کے لیے تو الگ انسٹرکشنز اس کے اندر اویلیبل ہیں جس کی مدد سے آپ پروسیسر کا آئی ڈی گیٹ کر سکتے ہیں اس سے جو لوور پروسیسر ہیں اس کے اندر اس طرح کی کوئی انسٹرکشن اویلیبل نہیں ہے پھر ہم کیا چیز یوز کر کے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ہم اس کے سرٹن ایسے کریکٹرسٹکس ہیں جن کو کہ آئیڈینٹیفائی ہم نے کیا ہوا ہے جو کہ ایک پروسیسر کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں اور دوسرے پروسیسر کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کریکٹرسٹک بالکل انویلڈ ہو گیا ہوا ہے ان دا ہائر پروسیسر اور ان دا لوور پروسیسر تو ایسے کریکٹرسٹکس ہم نے چوز کیے ہیں جو کہ جن کے لیے ہر پروسیسر کے اندر کوئی نہ کوئی بیہیویئر شامل ہے اور اس بیہیویئر کے مطابق پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا پروسیسر ہے different processors in particular characteristics کے لیے میں بھی ہو سکتا ہے کہ ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کریں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایٹی ایٹی سکس پروسیسر ہے تو اس ایٹی ایٹی سکس پروسیسر کو آپ کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں آئیے یہ سمجھنے کے لیے یہ نیکسٹ سلائیڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے جس طرح تمام پروسیسر کے اندر ایک فلیگز رجسٹر ہوتا ہے یہ فلیگز رجسٹر جو ہے یہ پروسیسر اسٹیٹس ورڈ کہلاتا ہے اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کے اسٹیٹس بٹس ہوتے ہیں like Z flag carry flag parity flag overflow flag direction flag وغیرہ وغیرہ عام جو آپ نے شاید اسمبلی لینگویج اسٹڈی کی ہوگی اس کے اندر پاسبل ہے کہ آپ نے صرف نائن فلیگس ڈسکس کیے ہوں لیکن یہ جو رجسٹر جو ہے یہ سکسٹین بٹ کا رجسٹر ہے تو اس کے اندر ٹوٹل سکسٹین بٹ ہیں جن میں سے نائن یوزفلی استعمال ہو رہے ہیں کچھ بٹس نہیں استعمال ہو رہے ایٹی ایٹی سکس کے اندر وہ آگے ہائر جو پروسیسرز ہیں ان کے اندر یہ بٹس استعمال ہونے شروع ہوئے ہیں ایٹی ایٹی سکس کے اندر یہ بٹس ان یوزڈ ہیں سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹی ایٹی سکس کے جو فور بٹس ہیں starting from bit number fifteen to bit number twelve یہ یوز نہیں ہو رہے واٹ uh, ایور جس طرح سے بھی پروسیسر کا اسٹیٹس چینج ہوتا ہے جو بھی پروسیسر آپریشن پرفارم کرتا ہے ان بٹس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ان بٹس کی ویلو اگر چیک کی جائے تو یہ ہمیشہ ان کی ویلو جو ہوگی سیٹ ہوگی آپ ان ویلیوز کو ریڈ کر سکتے ہیں اور ان کو چینج کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں اور کلیئر کرنے کے بعد پھر سے ان بٹس کی ویلیو کو ریڈ کریں اگر ان کی ویلیو کلیئر ہوگی ہے تو یہ of course eighty eighty six processor نہیں ہے یہ پھر ڈیفینیٹلی کوئی ہائر پروسیسر ہے اور اگر ان کی ویلیوز سیٹ رہتی ہیں تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ ایٹی ایٹی سکس پروسیسر ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ یہ ان بٹس کو کیسے سیٹ کر سکتے ہیں یا کلیئر کر سکتے ہیں آف کورس یہ آل دا ٹائم سیٹ رہتے ہیں اگر ایٹی ایٹی سکس پروسیسر ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو کس طرح سے کلیئر کر سکتے ہیں ایک بڑا سمپل طریقہ اس کو کلیئر کرنے کا یہ ہے کہ آپ پش ایف اور پاپ ایف کی انسٹرکشنس کو یوز کر کے فلیگس کی ویلیو کو ریڈ یا رائٹ uh, کر سکتے ہیں uh, آپ کو پتا ہوگا کہ آپ ڈائریکٹلی ڈیٹا ٹرانسفر انسٹرکشن کی مدد سے موو کی انسٹرکشن کی مدد سے اس فلیگس رجسٹر کو نہیں چینج کر سکتے آپ اس کو stack memory addressing instruction push F اور پاپ ایف کی انسٹرکشن اویلیبل ہیں فلیگس کی ویلو کو اسٹیک میں پش کرنے کے لیے یا اس کی ویلو اسٹیک میں سے کوئی ویلو اس میں پاپ کرنے کے لیے یہ انسٹرکشن اویلیبل ہیں ان انسٹرکشن کو ہم یوز کریں گے ان بٹس کی ویلوز کو کلیئر کرنے کی کوشش کرنے کے لیے اس کا ایک بڑا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ اے ایکس رجسٹر کے اندر ویلو پلیس کریں زیرو زیرو پلیس کرنے کے بعد اے ایکس رجسٹر کو اسٹیک میں پش کر اے ایکس سکسٹین بٹ کا رجسٹر ہے پھر آپ پاپ پاپ ایف ایف کی کی انسٹرکشن یوز کریں جو انسٹرکشن ہے یہ اسٹیک کے ٹاپ میں سے سکسٹین بٹس پاپ کرے گی اور یہ سکسٹین بٹس فلیگز رجسٹر میں ٹرانسفر ہو جائیں گے اور اب جو فلیگز رجسٹر کے اندر جو ویلیو ٹرانسفر ہوئی ہے اس ویلیو کو آپ اب ریڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو ڈائریکٹلی فلیگز رجسٹر کو ریڈ نہیں کر سکتے تو اس کو اگین اسٹیک کے تھرو ہی ریڈ کریں گے تو آپ اسٹیک کے اندر جو نئی ویلو آئی ہے اس کو اگین آپ اسٹیک میں پش کر دیں فلیگز ہی ویلو اسٹیک میں پش ہوگی اب اس ویلو کو آپ پاپ کر لیں اور پاپ کر کے اے ایکس رجسٹر کے اندر لیں اے ایکس رجسٹر میں لانے کے بعد آپ اس کے 15 ٹو 12 جو بٹس ہیں ان کو ٹیسٹ کریں ان کی ویلوز چیک کریں کہ اگر وہ سارے سیٹ ہیں اگر وہ سارے سیٹ ہیں تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ 8086 ایٹی سکس پروسیسر ہے اور اگر ان میں سے کچھ کلیئر ہیں یا سیٹ نہیں ہیں اگر سارے بٹس تو وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ کوئی ہائر پروسیسر ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس کیس کے اندر ہم نے ایٹی ایٹی سکس کا ایک پرٹیکولر کریکٹرسٹکس یوز کیا ہے یہ characteristics of course higher processors کے اوپر بھی ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے لیکن اس کیس کے اندر یہ تمام بٹس سیٹ نہیں ہوں گے ان کی کچھ اور ویلیوز ہو سکتی ہیں اب اسی طرح سے ہم ایک اور کریکٹرسٹکس یوز کرتے ہیں of two eight six processor یہ کریکٹرسٹکس جو ہیں یہ دوسرے پروسیسرس کے اوپر بھی ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں لیکن in case of two eight six یہ چیز ڈفرینٹ طریقے سے بہیو کرے گی یہ ٹیسٹ بالکل پریویس ٹیسٹ ہے ملتا جلتا ہی ٹیسٹ ہے اس کیس کے اندر ہم فلیگز رجسٹر کے بٹ نمبر فورٹین سے لے کے بٹ نمبر ٹویلو جو ہیں ان کو ہم ٹیسٹ کریں گے in case of two eight six یہ تینوں بٹس جو ہیں بٹ نمبر فورٹین سے لے کے bit number twelve of flags register یہ تمام بٹس کلیئر رہیں گے ان کو آپ اگر سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ پھر بھی سیٹ نہیں ہوں گے یہ کلیئر ہی رہیں گے اگر پروسیسر اس طریقے سے بہیو کرتا ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ ٹو ایٹ سکس پروسیسر ہے تو آئیے اس کے لیے سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ 286 کے کیس میں جو بٹ نمبر 14 ہے اور اسے لے کے بٹ نمبر 12 تک یہ بٹس کلیئر ہونے چاہیے اگر یہ تینوں بٹس ہر حال میں کلیئر رہتے ہیں تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ 286 پروسیسر ہے ان میں سے کسی ایک بٹ کو آپ سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ سیٹ ہو جاتا ہے تو وہ آف کورس 286 ایٹ پروسیسر کے اوپر نہیں ہو سکتا اس کو سیٹ کرنے کے لیے جس طرح سے پریویس کیس کے اندر ہم نے اسٹیک میں ویلیو زیرو پش کی تھی اس کیس کے اندر ہم اسٹیک میں ویلیو سیون تھاؤزینڈ پش کر دیں گے سیون تھاؤزینڈ جو ویلیو ہے اس ویلیو کے اندر بٹ نمبر فورٹین سے لے کے بٹ نمبر ٹویلو جو ہیں یہ تینوں بٹس جو ہیں یہ سیٹ ہیں اس ویلیو کو اسٹیک میں پش کر دیا اسٹیک میں پش کرنے کے بعد اس کو فلیگز رجسٹرز کے اندر پاپ کر لیں گے پاپ ایف کی انسٹرکشن سے اور پھر اس کے بعد فلیگز رجسٹر کے اندر ویلیو چینج ہو جائے گی اس چینج کا کس طرح سے کیا اثر ہوا ہے اس چینج کا یہ دیکھنے کے لیے آپ فلیگز رجسٹرز کی ویلیو جو ہے وہ پھر سے انسپیکٹ کر سکتے ہیں اس کو ویلیو کو ریڈ کرنے کے لیے پش ایف کی انسٹرکشن ہے پش ایف سے آپ نے فلیگز رجسٹرز کی ویلیو اسٹیک میں پش کی ہے اور پش کرنے کے بعد اس کی جو ویلیو اسٹیک میں گئی تھی اس ویلیو کو آپ اے ایکس میں ٹرانسفر کر رہے ہیں پاپ کر کے اب اے ایکس میں جو ویلو آئی ہے اس کے بٹ نمبر 14 سے لے کے بٹ نمبر 12 کو اینالائز کیا جائے گا انسپیکٹ کیا جائے گا اگر بٹ نمبر 14 سے لے کے بٹ نمبر 12 سیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ 286 ایٹ سکس پروسیسر نہیں ہے یہ کوئی اور پروسیسر ہے اگر یہ بٹ کلیئرڈ ہی رہتے ہیں تو آف کورس یہ 286 ایٹ سکس پروسیسر ہی ہے یعنی کہ اگر آپ ان بٹس کو سیٹ کرنے کی اٹیمپٹ کرتے ہیں اس میں ناکام ہو جاتے ہیں ان تینوں بٹس کو آپ سیٹ نہیں کر پاتے تو یہ ایسا صرف 286 ایٹ پروسیسر کے اوپر ہی پاسبل ہے یہ تو چیک ہو گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ 286 ایٹ پروسیسر ہے یا نہیں ہے اب 286 ایٹ سے پروسیسر سے ہائر پروسیسر آپ کو بتایا 386 ایٹ اور 386 ایٹ سے ہائر پروسیسر جو ہے 486 ایٹ ہے اگر یہ کنفرمڈ ہو گیا کہ یہ 286 ایٹ پروسیسر نہیں ہے تو ہم چیک کریں گے کہ یہ پروسیسر یا تو 486 ہے یا پھر 386 ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ہم ایک کریکٹرسٹکس فور ایٹ سکس کے پروسیسر کا یوز کر سکتے ہیں یہ کریکٹرسٹکس ہے آف الائنمنٹ الائنمنٹ کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی پہلے بھی ڈسکشن کی تھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر جو فور ایٹ سکس پروسیسر ہے اس کی جو بس ہے یہ تھرٹی ٹو بیٹ کی ہے یعنی کہ ڈیٹا بس تھرٹی ٹو بیٹ کی ہے تھرٹی ٹو بٹ کی ڈیٹا بس کے تھرو آپ ایک ہی بس سائیکل میں فور بائٹس ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور ایسا کرنا کیونکہ میموری انٹرفیس کا ڈیزائن ہی کچھ اس طرح سے ہے ایسا کرنا صرف تب ہی پاسبل ہے اگر جو آپ نے ایڈریس اسپیسیفائی کیا ہے وہ ملٹیپل آف فور ہے اگر وہ ملٹیپل آف فور نہیں ہے اگر وہ کوئی آڈ نمبر ہے تو مے بی آپ اس ایڈریس سے ایک ہی بس سائیکل کے اندر فور بائٹس نہ ٹرانسفر کر سکیں اس کے اندر سکسیسو بس سائیکلز آپ کو ریکوائرڈ ہوں گی اس ایڈریس سے بائٹ uh, جو بھی ڈبل ورڈ پڑا ہوا ہے اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے uh, یہ uh, ایک کریکٹرسٹکس ہے یہ 386 کے اندر بھی ایگزٹ کرتا ہے اور یہ 486 کے اندر بھی ایگزٹ کرتا ہے اب اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے الائنمنٹ کہا جاتا ہے کہ اگر ایسے ایڈریسز اسائن کیے گئے ہیں فور بائٹ آپرینٹس کو یعنی کہ ڈبل ورڈ آپرینٹس کو ایسے ایڈریسز ایڈریسز اسائن کیے گئے ہیں جو کہ ملٹیپل آف فور ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ تمام ویریبلز جو ہیں یہ الائنڈ ہیں اور اس طرح سے ان کو الائن کر کے آپ کو کیا چیز حاصل ہوتی ہے آپ کو اسپیڈ آپٹیمائزیشن حاصل ہوتی ہے بیچ میں ہو سکتا ہے کہ جو گیپس ہیں ادھر آپ کو ایسی ڈمی ویلیوز پلیس کرنی پڑیں تاکہ اس کو ملٹیپل آف فور کے اندر ایڈریسز اسائن کیے جا سکیں کیونکہ وہ گیپس کے اندر آپ نے ڈمی ویلیوز پلیس کی ہوئی ہیں اس لیے آپ کی میمری ہو سکتا ہے کہ ویسٹ ہو تو اس کا ٹریڈ آف یہ ہے کہ میمری ویسٹ ہوگی لیکن اسپیڈ انکریز ہو جائے گی اب اس الائنمنٹ کو سگنیفائی کرنے کے لیے یہ بتانے کے لیے پروگرامر کو یا کمپائلر کے ڈیزائنر کو کہ جو اس نے ایڈریس اسائن کیا ہے یہ الائنڈ ہے یا نہیں ہے یعنی کہ ملٹیپل آف فور کے اوپر لائے کرتا ہے یا نہیں کرتا hardware certain facilities provide کرتا یہ فیسلٹی فور ایٹ سکس کا پروسیسر پرووائڈ کرتا صرف فور ایٹ سکس کا پروسیسر پرووائڈ کرتا ہے اور کوئی پروسیسر نہیں پرووائڈ کرتا یہ فیسلٹی یہ ہے کہ اگر آپ ایسا ایڈریس ایکسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ملٹیپل آف فور نہیں ہے اور اس ایڈریس کے اوپر آپ ایک ڈبل ورڈ رائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کیس کے اندر فلیگز رجسٹر کے اندر جو in case four eight six جو کہ تھرٹی ٹو بٹ جس کے انٹرنل رجسٹر ہیں اس کے اندر ای فلیگس کا رجسٹر بن جاتا ہے اس ای فلیگ کا بٹ نمبر ایٹین جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ الائنمنٹ صحیح نہیں ہے اور ایک ایکسیپشن آ کر ہوگی اس ایکسیپشن کو آپ کا سافٹ ویئر انٹرسیپٹ کر سکتا ہے اور یوزر کو بتا سکتا ہے یا سافٹ ویئر رائٹر کو بتا سکتا ہے ڈیزائنر کو بتا سکتا ہے کہ یہ جو ایڈریس اسائن کیا گیا ہے یہ ملٹیپل آف فور کے اوپر نہیں لایا کرتا اب ہم اس فیسلٹی کو یوز کر سکتے ہیں ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے between three eight six and four eight six اگر الائنمنٹ چیک جو ہے وہ انیبلڈ ہے اگر بٹ نمبر ایٹین ورک کر رہا ہے جس طرح سے بھی آپ ایڈریسز کو یوز کرتے ہیں اس کے لحاظ سے اگر وہ بٹ ورک کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ فور ایٹ سکس پروسیسر ہے اور اگر نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے وہ 386 ایٹ پروسیسر ہے یعنی کہ اگر آپ ایک آرڈ ایڈریس کے اوپر ایک ڈبل ورڈ رائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آرڈ ایڈریس کے اوپر کیونکہ آرڈ ایڈریس الائنڈ نہیں ہے ود ملٹیپلز آف فور اگر آپ ڈبل ورڈ اس کے اوپر رائٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو الائنمنٹ بٹ جو ہے الائنمنٹ چیک کا جو بٹ ہے بٹ نمبر 18 وہ سیٹ ہو جائے گا اگر وہ سیٹ ہو جاتا ہے تو وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ 486 ایٹ پروسیسر ہے اور ایسا ہی اگر آپ 386 مشین کے اوپر کرتے ہیں اور بٹ نمبر 18 کے اندر کوئی چینج نہیں آتی تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ 386 ایٹ سکس پروسیسر تو آئیے نیکسٹ سلائڈ کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ چیک آپ کس طرح سے پرفارم کر سکتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ای فلیگز رجسٹر ہے اس کے اندر بٹ نمبر 18 یوز کیا جا رہا ہے الائنمنٹ چیک کے لیے اگر آپ کوئی ایسا ایڈریس کے اوپر رائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ڈبل ورڈ جو کہ جو ایڈریس ملٹیپل آف فور ہے جس طرح سے اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایڈریس ٹویلو کے اوپر ای ڈی ایکس کو رائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی کہ فور بائٹس کو ہم رائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے ایڈریس کے اوپر جو کہ ملٹیپل آف فور ہے تو اس کیس کے اندر کوئی الائنمنٹ فالٹ نہیں آئے گا یعنی کہ bit number eighteen as it is رہے گا اس کے اندر وہ سیٹ نہیں ہوگا اور اگر آپ کسی اور ایڈریس کے اوپر یہی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کیس کے اندر جیسے اگر 13 ایڈریس کے اوپر اگر یہ رائٹ کرتے ہیں تو بٹ نمبر 18 جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا جو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جو ایڈریس آپ نے اسپیسیفائی کیا ہے وہ الائنڈ نہیں ہے اب اس چیز کو آپ پروگرامیٹیکلی کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں پروگرامیٹیکلی اس کو اس طرح سے چیک کیا جا سکتا ہے کہ آپ فرسٹلی جو ویلو رائٹ کریں وہ ایک ایون ایڈریس کے اوپر رائٹ کریں ایون ایڈریس پہ رائٹ کرنے کے بعد جو فلیگس کی ویلو ہے یا ای فلیگس کی ویلو ہے اس کو کہیں سیو کر لیں جیسے اس کیس کے اندر ہم نے ای فلیگس کی ویلو کو پش کیا ہے پش کرنے سے پہلے آپ نے ایڈریس 12 کے اوپر ای ڈی ایکس یعنی کہ 4 بائٹ کا رجسٹر ہے اس کی ویلو ایڈریس 12 کے اوپر رائٹ کیا ہے اس کیس میں الائنمنٹ چیک کا جو بٹ ہے وہ سیٹ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر آپ نے فلیگس کی جو ویلو ہے اس کو اسٹیک میں پش کر دیا اور پاپ کر کے اس کو ای اے ایکس کے اندر موو کر دیا اب ای e ایکس کے اندر پریویس فلیکس کی ویلو آ گئی ہے اور اس کے اندر جو ایٹینتھ بٹ ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے جو کہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کسی قسم کا الائنمنٹ چیک الائنمنٹ فالٹ آ کر نہیں ہوا اب اس ای e ایکس کو آپ کہیں اسٹور کر لیں یہ پریویس فلیکس کی ویلو ہے اب اسی طرح سے آپ کوئی آڈ ڈریس یوز کریں جیسے کہ تھرٹین ہے تھرٹین کے اوپر اب ای ڈی ایکس کی ویلو کو رائٹ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ آڈ ڈریس ہے یہ الائنڈ نہیں ہے تو اس کیس کے اندر جو ایٹینتھ بٹ ہے ای e فلیکس کے اندر وہ سیٹ ہو جائے گا جو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جو آپ نے ایڈریس اسپیسیفائی کیا ہے یہ الائنڈ نہیں ہے یہ ملٹیپل آف فور نہیں ہے اب اس کیس کے اندر آپ فلیکس ویلو کو اسٹاک میں پش کریں اور پھر سے اس ویلو کو پاپ کر لیں جو پریویس ویلو آپ نے اسٹور کی ہوئی تھی اور جو اب ویلو آئی ہے اس کو آپس میں کمپیئر کریں اور اگر اس کے ایٹینتھ بٹ کے بیچ میں ڈفرینس ہے تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ فور ایٹ سکس پروسیسر ہے اور اگر کوئی ڈفرینس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ may be three eight six processor ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ الائنمنٹ ٹیسٹ کے تھرو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کوئی پروسیسر فور ایٹ سکس ہے یا تھری ایٹ سکس ہے ونس آپ کو یہ کنفرم ہو گیا کہ وہ ٹو ایٹ سکس پروسیسر نہیں ہے اب اسی طرح سے پینٹیم پروسیسر کی بات کرتے ہیں ابھی ہم نے جس طرح فور ایٹ سکس کی بات کی ہے فور ایٹ سکس کے اندر ای فلیگس کا بٹ نمبر ایٹین یوز کیا گیا پینٹیم پروسیسر کے اندر کے لیے بھی ایک سرٹن چیک ہے first of all Pentium processor processor extra instruction provide کر رہا ہے جو کہ فور ایٹ سکس کے اندر ایگزٹ نہیں کرتی یہ انسٹرکشن کہلاتی ہے C P U I D کی instruction C P U I D کی انسٹرکشن آپ کو سی پی یو کا آئی ڈی ریٹرن کرتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کا کیا میک ہے اس کا کون سا ماڈل ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ دیکھنے کے لیے کہ processor C P U I D کی انسٹرکشن سپورٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ای فلیکس کا ایک بٹ یوز ہوتا ہے ای فلیکس کا کون سا بٹ یوز ہوتا ہے ای فلیکس کا bit number twenty one use ہوتا ہے اس 21 ون بٹ کو اگر آپ کا کوئی پروگرام کلیئر بھی کر سکتا ہے اور سیٹ بھی کر سکتا ہے یعنی کہ اس کو ٹاگل کر سکتا ہے اس کو زیرو بھی کر سکتا ہے اس کو ون بھی کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پروسیسر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کوئی پینٹیم پروسیسر ہے اور وہ کون سا پینٹیم پروسیسر ہے ون ہے ٹو ہے یا تھری ہے کون سا اس کا ماڈل ہے یہ دیکھنے کے لیے آپ C P U I D کی انسٹرکشن یوز کر سکتے ہیں آئیے یہ سمجھنے کے لیے یہ نیکسٹ سلائیڈ دیکھتے ہیں اس سلائیڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بٹ نمبر 21 جو ہے یہ سگنیفائی کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے کہ processor C P U I D کے انسٹرکشن کو سپورٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ چیک کرنے کے لیے آپ فرسٹلی بٹ نمبر 21 کو سیٹ کریں اور سیٹ کرنے کے بعد ای e فلیکس کی جو ویلیو ہے اس کو کہیں سٹور کر لیں پھر سملرلی بٹ نمبر 21 کو آپ کلیئر کریں اور کلیئر کرنے کے بعد اگین جو ای فلیکس ویلیو ہے اس کو بھی کہیں اسٹور کر لیں اور پھر آپ کے پاس اس طرح سے دو ویلیوز آ گئی ہیں ان دونوں ویلیوز کو آپس میں کمپیئر کریں یہ دونوں ویلیوز ایکول نہیں ہونی چاہیے اگر یہ دونوں ویلیوز ایکول ہیں تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ پینٹیم پروسیسر نہیں ہے اگر یہ دونوں ویلیوز ایکول نہیں ہیں تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ پینٹیم پروسیسر ہے کیونکہ پینٹیم پروسیسر کے اندر آپ بٹ نمبر 21 کو کلیئر بھی کر سکتے ہیں اور سیٹ بھی کر سکتے ہیں تو دونوں ویلوز میں آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ بٹ نمبر 21 دونوں کا سیم نہیں ہونا چاہیے ڈفرینٹ ہونا چاہیے اگر ڈفرینٹ ہے بٹ نمبر 21 تو یہ ڈیفینیٹلی کوئی پینٹیم پروسیسر ہے اور اگر سیم ہے تو یہ کوئی لوور پروسیسر ہے اس طرح سے تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ پینٹیم پروسیسر ہے یا نہیں ہے اب پینٹیم پروسیسر کے اندر بھی نمبر آف ماڈلز اویلیبل ہیں اب یہ دیکھنے کے لیے یہ کون سا پرٹیکولر ماڈل ہے آپ C P U I D instruction use کر سکتے ہیں C P U I D instruction کس طرح سے ورک کرتی ہے اس اس نیکسٹ میں دیکھتے ہیں ہیں کے اندر آپ دیکھ سکتے کہ C P U I D instruction use کرنے سے پہلے آپ ای ایکس رجسٹر کے اندر اگر ویلو زیرو پلیس کرتے ہیں تو انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد کیا ویلوز ریٹرن ہوں گی ای اے ایکس کے اندر ویلو ون ریٹرن ہوگی جو انٹیگریٹ کرتا ہے کہ انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہو گئی ہے اور E B X E D X اور ای سی ایکس کے اندر اس کا برانڈ uh, نیم آئے گا ای بی ایکس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو لیٹرز آئیں گے ایس کی کریکٹرز آئیں گے وہ جی ای این یو آئے گا ای ڈی ایکس کے اندر آئی این ای آئی آئے گا اور ای سی ایکس کے اندر این ٹی ای ایل آئے گا کٹھا ان تینوں رجسٹرس کو اگر ملا لیں تو یہ بنتا ہے جینون انٹل یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ ایک جینون انٹل پروسیسر ہے اب اس پروسیسر کا ماڈل اور دوسری ڈیٹیلز گیٹ کرنے کے لیے آپ again C P U I D کی انسٹرکشن یوز کر سکتے ہیں اس کیس کے اندر ای اے ایکس کی ویلو آپ ون پلیس کریں اور C P U I D کی انسٹرکشن یوز کریں آپ کو ایک کوڈ ریٹرن ہوگی in E A X register اس کوڈ کے ویریئس بٹس کو آپ یوز کر سکتے ہیں آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اس کا ماڈل اور اس کی فیملی وغیرہ وغیرہ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ای ایکس کے اندر جو ویلو ریٹرن ہوئی ہے اس کے بٹ نمبر 3 سے لے کے بٹ نمبر 0 جو ہے وہ آپ کو اسٹیپنگ آئی ڈی دے رہا ہے پروسیسر کا stepping I D bit number 3 سے لے کے 0 کے اندر ریٹرن ہوگا اسی طرح سے بٹ نمبر 7 سے لے کے 4 جو ہے اس کے اندر ماڈل ریٹرن ہوگا یہ کون سا ماڈل ہے اور بٹ نمبر 11 سے لے کے بٹ نمبر 8 کے اندر اس کی فیملی اور بٹ نمبر 13 سے لے کے بٹ نمبر 12 میں اس کی ٹائپ آئے گی باقی کے جو بٹس ہیں وہ ریزروڈ ہیں وہ مے بی ہو سکتا ہے آگے چل کے ہائر پروسیسز کے اندر اس کا کوئی اور یوز نکلا ابھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے ویریس ٹیسٹس ڈیزائن کیے ہیں ٹیسٹ کیسز ڈیزائن کیے ہیں یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے یہ کون سا کون سا پروسیسر ہے from eighty eighty six to Pentium اسی طرح سے اگر پروسیسرز کی ہسٹری کے اندر جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایٹی ایٹی سکس پروسیسر جو ہے وہ فلوٹنگ پوائنٹ آپریشنس نہیں پرفارم کر سکتا فلوٹنگ پوائنٹ آپریشنس پرفارم کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک اور کو پروسیسر لگتا تھا یہ کو پروسیسر اس کے اندر جو انٹرنل سرکٹری ہے وہ ایسی ہے جو کہ فلوٹنگ پوائنٹ نوٹیشن کے لیے یوز کی جا سکتی ہے اور فلوٹنگ پوائنٹ آپریشنس پرفارم کی جا سکتی ہے اگر آپ floating point operations microprocessor کو یوز کرتے ہوئے پرفارم کریں گے تو وہ آپریشنز پرفارم کیے جا سکتے ہیں تھرو ایمولیشن ٹیکنیکس لیکن وہ سلو ہوں گے انہیں کو پرفارم کرنے کے لیے آپ میتھ کو پروسیسر یوز کر سکتے ہیں میتھ کو پروسیسر اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ فلوٹنگ پوائنٹ آپریشنس کو فاسٹر پرفارم کر سکتا ہے اس کے اندر رجسٹرس ہیں related to single precision double precision and extended precision اور ان رجسٹرس کے تھرو آپ آپریشنس پرفارم کر سکتے ہیں کو پروسیسر کے اندر جو انٹرنل رجسٹرز ہیں وہ ایک رجسٹر رے کی طرح نہیں ہے وہ آپ کو ایک اسٹیک کی طرح ایک رجسٹر اسٹیک کی طرح ایکسیس کرنی پڑتی ہے یعنی کہ اگر دو آپرینٹس کے اوپر آپ نے آپریشن پرفارم کرنا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دونوں آپرینٹس کو پہلے پش کریں اور پھر آپ آپریشن اسپیسیفائی کریں اسٹیک کے اندر رہتے ہوئے ہی اس کے اوپر آپریشن پرفارم ہوگا اور ریزلٹ اسٹیک کے اندر ہی آ جائے گا اور پھر دوسری چیز آپ کو یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایٹی ایٹی سکس کے ساتھ eighty eighty seven coprocessor تھا جو کہ الگ تھا جو کہ built in within the microprocessor نہیں تھا پھر اسی طرح سے ایٹی ٹو ایٹ سکس کے لیے eighty two eight seven coprocessor ہے پھر ایٹی تھری ایٹ سکس کے لیے eighty three eight seven coprocessor ہے اور four eight six and above کے اندر کو پروسیسر جو ہے وہ بلٹ ان ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کو پروسیسر اویلیبل بھی ہے یا نہیں ہے اور اگر اویلیبل ہے تو وہ کون سا کو پروسیسر ہے آپ کو جس طرح پروسیسرز کے بارے میں بتایا تھا کہ پروسیسرس کا اپنا ایک انسٹرکشن سیٹ ہے اور جو ہائر پروسیسرز آتے گئے ہیں تو وہ انسٹرکشن سیٹ بڑھتا گیا ہے اسی طرح سے کو پروسیسر کے کیس میں بھی اس کا اپنا ایک انسٹرکشن سیٹ ہے جو کہ فلوٹنگ پوائنٹ انسٹرکشنس کے لاتی ہیں اور جوں جوں ہائر کو پروسیسز آتے گئے ہیں اس کا بھی انسٹرکشن سیٹ انکریز ہوتا گیا تو آپ کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سا کو پروسیسر ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کن سیٹ آف انسٹرکشنس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں اور کن سیٹ آف انسٹرکشنس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے اس کیس کے لیے بھی ہم نے سرٹن ٹیسٹ کیسز ڈیزائن کیے ہیں باری باری ان ٹیسٹ کیسز کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلا جو ٹیسٹ کیس ہے ہم دیکھتے ہیں کہ eighty eighty seven coprocessor کے لیے کیا ہے اور اس کی مدد سے آپ کس طرح سے یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ایٹی ایٹی سیون کا کو پروسیسر اٹیچڈ ہے یا نہیں ہے لیکن اس سے بھی پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی بھی کو پروسیسر اٹیچڈ ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کو پروسیسر کو کیسے ڈیٹیکٹ کیا جائے گا آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کو پروسیسرس جس طرح سے مائکرو پروسیسرز ہیں مائکرو پروسیسر کے اندر اپنا ایک اسٹیٹس ورڈ ہوتا ہے اسی طرح سے کو پروسیسرز کے اندر ایک کنٹرول ورڈ ہوتا ہے اور ایک اسٹیٹس ورڈ ہوتا ہے کنٹرول ورڈ کی مدد سے آپ کو پروسیسر کے ویریئس موڈس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اسٹیٹس ورڈ کی مدد سے وہ آپ کو پروسیسر کا اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں جس طرح سے فلیگس رجسٹرز ہیں فلیگز رجسٹرز کی مدد سے آپ ڈبگ موڈ کو چینج کر سکتے ہیں یا ڈائریکشن کے موڈ کو چینج کر سکتے ہیں اپورڈ رکھنی ہے یا ڈاؤن ورڈ رکھنی ہے ڈائریکشن اور اسی طرح اس کے اندر ہی سرٹن بٹس اویلیبل ہیں جو کہ اس کا اسٹیٹس بتا رہے ہیں کہ جو لاسٹ آپریشن پرفارم ہوا ہے اس کا ریزلٹ زیرو آیا ہے پازیٹیو آیا ہے نیگیٹو آیا ہے اور اس کے اندر ویریس فلیگز ایگزسٹ کرتے ہیں بالکل اسی طرح سے ہی جو کو پروسیسرز ہیں اس کے اندر بھی انٹرنل سرٹن کنٹرول رجسٹرز ہیں اور اسٹیٹس uh, رجسٹرز ہیں جو کنٹرول رجسٹر ہے اس کے اندر جو ہم نے ٹیسٹ کیسز ڈیزائن کیے ہیں اس ٹیسٹ کیسز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کے لیے تھری بٹس امپورٹنٹ ہیں ایک بٹ نمبر سیون ایک بٹ نمبر ایٹ اور ایک bit number nine bit number seven use ہوتا ہے انٹرپٹس کو انیبل کرنے کے لیے اب کو پروسیسر کس صورت میں انٹرپٹ جنریٹ کرے گا کو پروسیسر تب انٹرپٹ جنریٹ کرے گا جب اس کو کوئی invalid floating point instruction receive ہوتی ہے جس کو کہ وہ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتا اور ایسا ایسی صورت ہونے میں ایسا کیس اکر ہونے پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک انٹرپٹ اکر ہو اور اس انٹرپٹ کی مدد سے سافٹ ویئر کو پتہ لگے کہ کوئی انویلڈ انسٹرکشن آئی ہے یا نہیں اس کو انیبل کرنے کے لیے بیٹ نمبر سیون یوز کیا جائے گا یہ انٹرپٹ انیبل ماسک کہلاتا ہے اور اس کی مدد سے آپ انٹرپٹس کو انیبل کو پروسیسر انٹرپٹ کو انیبل یا ڈسیبل کر سکتے ہیں سملرلی جو کو پروسیسز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جو بٹس آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں وہ بٹ نمبر ایٹ اور سیون ہیں ان بٹس کی ویلیو ون ون ہوگی ان کیس آپ نے کو پروسیسر کو جسٹ انیشلائز کیا ہے پھر دوسرا جو آپ کو اسٹیٹس uh, ورڈ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کو پروسیسر کا جو انٹرنل اسٹیٹس ورڈ ہے اس کے اندر آپ کے لیے جو امپورٹنٹ بٹس ہیں وہ بٹ نمبر 14, 10, 9 اینڈ جو ہیں یہ C three C two C one and C zero ہیں uh, یہ بٹس یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں جب بھی آپ کوئی کمپیرزن کا آپریشن پرفارم کرتے ہیں تو ان بٹس کے تھرو آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کا کیا ریزلٹ تھا اس کا آپ کامبینیشن بھی دیکھ سکتے ہیں سی تھری سی ٹو اور سی زیرو کا کمبینیشن اس کمبینیشن کے مطابق اگر ان کی ویلیوز زیرو زیرو زیرو ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو ویلیو اسٹیک میں پڑی ہوئی تھی اور جس ویلیو کو کے ساتھ آپ اس کو کمپیئر کر رہے تھے تو اسٹیک میں پڑی ہوئی value was greater than the operand اور اگر ان کی ویلیو زیرو زیرو ون ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اسٹیک میں پڑی ہوئی value was lesser than the operand اور اگر اس کی ویلیو ون زیرو زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیک میں پڑی ہوئی value is equal to the operand اس کے اندر ایک چیز نوٹ کر لیں جو اس چیز کو ہم آگے چل کے یوز کریں گے وہ یہ ہے کہ سی تھری بٹ کی مدد سے آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ جن دو ویلوز کو آپ نے کمپیئر کیا ہے وہ دونوں ویلوز اکول ہیں یا نہیں ہیں اگر سی تھری بٹ ون ہوگا تو بہت دا ویلوز آر ایکول اگر سی تھری بٹ زیرو ہوگا تو ویلوز آر ناٹ اکول اب ہم اپنا وہ ٹیسٹ کیس ڈیزائن کرتے ہیں جس ٹیسٹ کیس کی مدد سے آپ کو پروسیسر کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ کو پروسیسر اویلیبل ہے یا نہیں ہے ہم نے ابھی بات کی کنٹرول ورڈ کی کنٹرول ورڈ کے اندر ہم نے سرٹن بٹس کی بات کی جو کہ انیشلائزیشن کے اوپر ہمیشہ ون ون ہوں گے تو آپ کو پروسیسر کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اسی فیچر کو یوز کر سکتے ہیں وہ اس طرح سے کہ آپ کو پروسیسر کو انیشلائز کریں انیشلائز کرنے کے بعد ان بٹس کو ریڈ کریں وہ بٹس لائے کرتے ہیں کنٹرول رجسٹر کے ہائی بائٹ کے اندر ہائی بائٹ کے وہ سگنیفیکینٹ ٹو بٹس بنتے ہیں bit number eight and bit number nine پورے ورلڈ کا لیسٹ سگنیفیکینٹ ٹو بٹس بنتے ہیں اگر اس ویلو کو کمپیئر کیا جائے تھری کے ساتھ اور آپ کو یہ دونوں ویلوز ایکول ملیں تو اس کا مطلب ہے کہ کو پروسیسر ایگزٹ کرتا ہے کیونکہ اگر کو پروسیسر ایگزٹ کرتا ہے اور انیشلائز ہوا ہے تو انیشلائز ہونے کے اوپر ان دونوں بٹس کی ویلو ون ون ہونی چاہیے اور اگر یہ دونوں ویلوز آپ کو ایکول نہیں ملتی تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کو پروسیسر ایگزٹ نہیں کرتا اب ہم ٹیسٹ کیس ڈیفائن کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر 8087 کو پروسیسر اٹیچڈ ہے تو آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ 8087 کو پروسیسر اٹیچڈ ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتاتا جاؤں کہ 8087 کو پروسیسر کی ہم نے جیسے انٹرپٹ انیبل ماسک کی بات کی ہے کہ جب بھی ایک انویلڈ انسٹرکشن آئے گی انویلڈ فلوٹنگ پوائنٹ انسٹرکشن آئے گی تو یہ ایک انٹرپٹ کو جنریٹ کر سکتا ہے جو ہائر کو پروسیسرز ہیں یا ہائر جو پروسیسرز ہیں 2287 اور 8387 یہ انٹراپس کو نہیں یوز کرتے یہ رادر ایکسیپشنس کو یوز کرتے ہیں ان کیسز کے اندر یہ جو انٹراپٹ انیبل ماسک ہے یہ والا بٹ امپورٹنٹ نہیں ہے اگر پروسیسر کو ہائر پروسیسرس کو کوئی انویلڈ انسٹرکشن ریسیو ہوتی ہے تو وہ ایک ایکسیپشن جنریٹ کریں گے اس کیس کے اندر انٹراپٹ انیبل ماسک بٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے ہم اسی چیز کو یوز کر کے یہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ایٹی پروسیسر ہے یا پھر ٹو ایٹ سیون یا three eight seven coprocessor ہے آئیے دیکھتے ہیں سلائڈ میں اس پروسیسر کے اندر آپ جو انٹرپٹ انیبل ماسک بیٹ ہے اس کو سیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو کلیئر بھی کر سکتے ہیں لیکن ایٹی ٹو ایٹ سیون یا ایٹی تھری ایٹ سیون کے اندر اس بٹ کو سیٹ کرنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے اگر آپ اس کو سیٹ کرنے کی اٹیمپٹ بھی کرتے ہیں تو یہ اس سیٹ جو آپ کی اٹیمپٹ ہے اس کو اگنور کر دے گا آپ ایٹی ایٹی سیون کے انسٹرکشن ہے اس انسٹرکشن کی مدد سے آپ انٹراپٹس کو انیبل یا ڈسیبل کر سکتے ہیں اگر اس انسٹرکشن کا کوئی افیکٹ نہیں آپ کو نظر آتا ہے یعنی کہ جو بٹ نمبر سیون ہے ان دا کنٹرول ورڈ اگر اس کے اوپر اس انسٹرکشن کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا تو یہ 287 یا 387 ایٹ کو پروسیسرز ہیں یہ 8087 کو پروسیسر نہیں ہو سکتا اس انسٹرکشن کا افیکٹ آپ کو صرف 8087 سیون کو پروسیسر کے اندر نظر آتا ہے ایٹی ٹو ایٹ سیون اور eighty three eight seven coprocessor جو ہیں وہ اس انسٹرکشن کو اگنور کر دیتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا کہ ایٹی ایٹی سیون کو پروسیسرس کو آپ کس طرح سے ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں with eighty two eight seven and eighty three eight seven coprocessors اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایٹی ٹو ایٹ سیون اور eighty three eight seven coprocessors کو آپ آپس میں کس طرح سے ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں اگین ہم ان دونوں پروسیسرس کے سرٹن ایسے فیچرس یوز کریں گے جو آپس میں اوور لیپ نہیں کرتے اور ان فیچرس کو یوز کرتے ہوئے ہم ان دونوں کو آپس میں ڈسٹنگوش کرنے کی کوشش کریں گے تو آئیے یہ نیکسٹ سلائڈ دیکھتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ جب آپ کسی بھی ویلو کو زیرو سے ڈوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو ڈوائڈ بائی زیرو کا ایرر آتا ہے اور اگر آپ میتھمیٹیکلی اس چیز کو دیکھیں تو اگر آپ کسی ویلو کو بائی زیرو ڈوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس جو ریزلٹ آنا چاہیے وہ انفینیٹی آنا چاہیے کو پروسیسر آپ کو یہ ریزلٹ ایک سرٹن فارمیٹ کے اندر ریٹرن کر سکتا ایٹی ٹو ایٹ سیون کے اندر ایک فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے جو کہ ایٹی تھری ایٹ سیون کے اندر اویلیبل ہے وہ یہ فیسلٹی ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کے پاس جو ریزلٹ آیا وہ انفینٹی آیا تو آپ اس کے سائن کو ریورس کر سکیں سائن ایک جو نارمل نمبر ہے ایک جو ریئل نمبر ہے اس کے سائن کو ریورس کرنا تو دونوں میں پاسبل ہے ٹو ایٹ سیون اور تھری ایٹ سیون دونوں میں پاسبل ہے لیکن جو اگر کسی کس طرح سے آپ کی جو کیلکولیشن ہے اس کا ریزلٹ انفینٹی آتا ہے تو انفینٹی کا سائن ریورس کرنا صرف تھری ایٹ سیون کے اندر پاسبل ہے ٹو ایٹ سیون کے اندر پاسبل نہیں ہے تو اس ٹیسٹ کی مدد سے آپ سمپلی ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں between two eight seven and three eight seven اس کے لیے آپ کیا کریں کہ کوئی بھی ایک ویلو لیں اس کو زیرو سے ڈیوائڈ کریں آپ کے پاس ریزلٹ آتا ہے اب جو ریزلٹ ہے وہ اسٹیک کے اوپر پڑا ہوا ہے اس ویلو کا جو سائن ہے اس کو ریورس کرنے کی کوشش کریں جو پریویس آپ کے پاس ریزلٹ تھا اور اب جو آپ کے پاس ریزلٹ ہے ریورس کرنے کے بعد ان دونوں کو آپس میں کمپیئر کریں اگر دونوں سیم ہے تو یہ definitely two eight seven coprocessor ہے اور اگر ڈفرینس ہے دونوں میں ایک پازیٹیو ہے ایک نیگیٹو ہے یا سائن کے اندر ڈفرینس ہے تو یہ eighty three eight seven coprocessor ہے ابھی تک ہم نے کافی انفارمیشن گیٹ کر لی ہے کافی ڈسکشن کر لی ہے اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ کوئی پروگرام بنائیں اور اس پروگرام کی مدد سے سسٹم کے بارے میں یہ ساری انفارمیشنس گیٹ کر سکیں سب سے پہلے ہم ایک پروگرام بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس پروگرام کے تھرو ہم میمری کی انفارمیشن گیٹ کریں گے اور جو اس کے انٹرنل ایکسٹرنل انٹرفیسز ہیں of serial ports and parallel ports اس کے بارے میں انفارمیشن گیٹ کریں گے اس انفارمیشن کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ ایک چیز بتا دوں کہ یہ پروگرام صحیح طرح سے اسپیسیفکلی وہ پارٹ جس پارٹ کے اندر آپ میمری سے ایسوسیٹیڈ انفارمیشن گیٹ کر رہے ہیں وہ پارٹ صرف ریئل موڈ کے اندر صحیح طرح سے ورک کر سکتا اگر آپ نے جو پروٹیکٹڈ موڈ ہے اس کے ڈرائیورز ایکسٹینڈیڈ میموری کے ڈرائیورز انسٹال کر دیے ہوئے ہیں پھر یہ پروگرام آپ کو ایکسٹینڈیڈ میموری زیرو ریٹرن کرے گا کیونکہ اس کیس کے اندر ان ڈرائیورز نے ایکسٹینڈیڈ میموری کو اوور رائڈ کر لیتے ہیں وہ اس روٹین کو انٹرپٹ سروس روٹین کو جس کو کہ ہم یوز کر رہے ہیں to read the extended memory size اس روٹین کو اوور رائڈ کر لیتے ہیں اور جب بھی اس روٹین کو انووک کیا جاتا ہے تو وہ روٹینز آپ کو عام طور پہ زیرو ریٹرن کرتی ہیں اب چاہے آئیے پروگرام کی طرف دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر ہم میموری کا سائز گیٹ کر رہے ہیں اور کنفیگریشن کی ڈیٹیلز گیٹ کر رہے ہیں اور اس کو فارمیٹ کر کے اسکرین کے اوپر ڈسپلے کر رہے ہیں سلائڈ پہ چلتے ہیں اس پروگرام کے اندر آپ ایک اور آسپیکٹ دیکھ رہے ہیں آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو بایوس ڈیٹا ایریا ہے یہ بایوس ڈیٹا ایریا اسٹارٹ کرتا ہے from segment F triple zero اور آف سیٹ زیرو سے یہاں پہ ساری بایوس کی انفارمیشن پڑی ہوئی ہے بایوس کی روٹینس پڑی ہوئی ہیں اور یہ رام ٹائپ میمری ہے یعنی کہ ریڈ اونلی میمری ہے اس کے اوپر رائٹ نہیں کیا جا سکتا پھر اس کے اندر سرٹن روٹینس uh, ہیں روٹینس کے علاوہ اس کے اندر کچھ ڈیٹا بھی ہے اس کے اندر ایک address F triple zero segment اور F F F E offset اس ایڈریس کے اوپر ایک فلیگ پڑا ہوتا ہے اس فلیگ کی مدد سے آپ کو یہ پتا چل سکتا ہے یہ کس طرح کا کمپیوٹر ہے یہ کوئی ایکس ٹی کمپیوٹر ہے یا یہ کوئی پی سی ہے یا یہ کوئی اے ٹی کمپیوٹر ہے اے ٹی کمپیوٹر اسٹینڈ کرتا ہے for advanced technology eighty two eight six سے لے کے آن ورڈس پینٹی ایم تک جتنے بھی پروسیسرز ہیں یہ اے ٹی کیٹیگری کے اندر لائے کرتے ہیں اور اس سے جو لوور ہیں وہ لوور لائے کرتے ہیں ایکس ٹی کیٹیگری کے اندر یعنی کہ eighty eighty six eighty eighty eight یہ ایکس ٹی کیٹیگری کے اندر لائے کرتے ہیں اور اس سے بھی جو لوور ہیں جو کہ ہوم پی سیز ہوتے تھے وہ پی سی کیٹیگری کے اندر لائے کرتے ہیں اگر ایٹی کیٹیگری کے اندر ایک پی سی لائے کر رہا ہے تو اس کیس کے اندر اس بائٹ کی ویلیو ایف سی ہوگی اور اگر پی سی کیٹیگری کے اندر لائے کر رہا ہے یعنی کہ ایکٹی سے بھی لوور ہے اس کیس کے اندر اس بائٹ کی ویلیو ایف ایف ہوگی اور اگر ایکس ٹی کیٹیگری کے اندر لایا کر رہا ہے تو اس کیس کے اندر اس بائٹ کی ویلیو ایف ای ہوگی اب فرسٹ آف آل ہم یہی چیز چیک کر رہے ہیں ہم نے ایک فار پوائنٹر یوز کیا اس فار پوائنٹر کے اندر ہم نے segment address F triple zero specify کیا اور offset address F F F E specify کیا اور اس ایڈریس پہ جو ایک کریکٹر پڑا ہوا ہے اس کی ویلیو کو ریڈ کیا پھر اس ویلیو کو ہم کمپیئر کر کے دیکھ سکتے ہیں ایف ایف کے ساتھ ایف ای e کے ساتھ اگر ایف ایف اس کی ویلیو ہے تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ کوئی لوور پی سی ہے ایکس ٹی سے بھی لوور پی سی ہے اور اگر اس کی ویلیو ایف ای ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ ایکس ٹی ہے اور اگر اس کی ویلیو کچھ اور ہے تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ اے ٹی کمپیوٹر ہے پھر آگے ہم جو کنونشنل میمری ہے یا پھر جس کو بیس میمری کہا جاتا ہے اس کا سائز گیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا سائز ہم گیٹ کر رہے ہیں انٹرپٹ 12 کی مدد سے انٹرپٹ 12 انووک کی ہے اور انٹ 86 کے فنکشن کے تھرو اس کو رجسٹر اسپیسیفائی کیے ہیں رجسٹرس کا ایک اسٹرکچر اسپیسیفائی کیا ہے ان پٹ میں بھی وہی دیا ہے اور آؤٹ پٹ میں بھی وہی اویلیبل ہے جو ویلیوز ریٹرن ہوں گی about the size of the RAM in kilobytes وہ اے ایکس کے اندر ریٹرن ہوگا اور پھر آپ اس ویلیو کو ڈسپلے کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کلو بائٹس اویلیبل ہیں ان بیس میموری پھر جو ایکسٹینڈیڈ میموری ہے وہ ایکس ٹی کے اندر بھی اویلیبل نہیں ہے آف کورس اور لوور پی سیز کے اندر بھی اویلیبل نہیں ہے وہ صرف ایٹیز کے اندر اویلیبل ہے اگر ہمارا کمپیوٹر ایٹی ہے جس طرح پریویسلی ہم نے ویلیو گیٹ کی تھی اور وہاں سے اگر ویلیو ایف سی ملی تھی تو ہم اس کی مدد سے یہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر ایٹی ہے یا نہیں ہے اگر ایٹی کیٹیگری کے اندر لایا کرتا ہے تو ہم انٹرپٹ ففٹین کی سروس ایٹی ایٹ کو انووک کریں گے اور یہ سروس آپ کو number of kilobytes return کرے گی جو کہ ایگزسٹ کرتے ہیں in memory higher than the first megabyte یہ ویلو اے ایکس کے اندر ریٹرن ہوگی اور اس ویلو کو پھر آپ ڈسپلے کر سکتے ہیں پھر آپ انٹرپٹ 11 کو یوز کر سکتے ہیں کنفیگریشن کے بارے میں انفارمیشن گیٹ کرنے کے لیے یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنی ڈسک ڈرائیوز اویلیبل ہیں کتنے انٹرفیسز سیریل انٹرفیسز اویلیبل ہیں اور کتنے پیرل انٹرفیسز اویلیبل ہیں یہ کرنے کے لیے آپ انٹرپٹ 11 کو کال کرتے ہیں انٹرپٹ 11 آپ کو اے ایکس کے اندر کوڈ ریٹرن کرتی ہے اس کوڈ کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں پریویس کے اندر اگر اس کوڈ کو آپ سکس ٹائمز رائٹ شفٹ کریں اور باقی سارے بٹس کو اگنور کر دیں صرف لیز سگنیفیکینٹ ٹو بٹس کو رکھیں تو لیس سگنیفیکینٹ ٹو بٹس آپ کو بتا رہا ہے کہ کتنے نمبر آف ڈرائیوز ہیں بلکہ لاسٹ جو ڈرائیو ہے اس کا نمبر آپ کو بتا رہا ہے اگر سے فور ڈرائیوز ہیں تو زیرو سے اسٹارٹ کرتے ہوئے تھری اس کا نمبر ہوگا فورتھ ڈرائیو کا جو نمبر ہوگا وہ تھری ہوگا اس کے اندر آپ ون ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف ڈرائیوز آ جائیں گے یہ total number of disk drives آپ اس طرح سے ڈسپلے کر سکتے ہیں پھر اس کو اسی طرح رائٹ شفٹ کریں nine times nine times right shift کرنے کے بعد آپ صرف لی سگنیفیکنٹ ٹو بٹس کو رکھیں باقی سارے بٹس کو اگنور کر رہے ہیں اس کے لیے اینڈ کر رہے ہیں تھری کے ساتھ تو اس طرح سے آپ کے پاس total number of serial interfaces آ جائیں گے جن کی ویلیو زیرو سے لے کے ٹو تک ہو سکتی ہے جو جن کو بایوس سپورٹ کرتا ہے اس سے ہائر بھی ہو سکتی ہیں لیکن اس کو بایوس نہیں سپورٹ کرے گا اور جو موسٹ سگنیفیکینٹ ٹو بٹس ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نمبر آف پیرل انٹرفیسز کتنے اویلیبل ہیں ان موسٹ ٹو بٹس کے لیے اس ویلیو کو آپ فورٹین ٹائمس رائٹ شفٹ کریں تو آپ کے پاس نمبر آ جائے گا آف دا پیرل انٹرفیسز تو یہ ہمارا ایک سمپل پروسیجر ہے جو کہ انٹرپٹ 11, 12 اور 15 کو یوز کر رہا ہے سسٹمس کی کانفرگریشن اور اس کے میمری کا سائز گیٹ کرنے کے لیے اس پروگرام کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہم جو بیس میمری ہے اس کا سائز ریڈ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو کنفیگریشن ہے یعنی کہ number of serial ports number of disks number of parallel ports ہم نے وہ بھی ریڈ کیا کہ ایسے کتنے انٹرفیسز اویلیبل ہیں اس پروگرام کے بارے میں ایک بات آپ کو بتائی ہے وہ میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام اگر آپ ران کرتے ہیں تو اس میں کچھ مسئلہ آ سکتا ہے اگر آپ نے ایکسٹینڈیڈ میموری کے devices install device drivers install کیے ہیں وہ ڈیوائس ڈرائیور ہے ہائم ڈاٹسز کیونکہ وہ انٹراپٹ 15 کو صحیح طرح سے کال نہیں ہونے دے گا اس نے عام طور پہ اس کو انٹرسیپٹ کیا ہوتا ہے آپ اگر انٹرپٹ ففٹین کی سروس ایٹی ایٹ کو کال کریں تو آپ کے پاس ویلیو زیرو ریٹرن ہوگی تو اگر آپ اس کو رن کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ سسٹم کو ری بوٹ کریں اور ڈاس کے اندر بوٹ کریں without loading the device drivers اس طرح سے پاسبل یہ ہے کہ یہ پروگرام صحیح طرح سے ہوپ فلی ورک کرے گا اس پروگرام کے اندر تو ہم نے جو جنرل کنفیگریشن پیرامیٹرز ہیں ان کو گیٹ کیا اگلے پروگرام کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ کون سا پروسیسر اٹیچڈ ہے اس کے لیے جو ہم نے ٹیسٹ کیسز پریویسلی ڈسکس کیے ہیں ان ٹیسٹ کیسز کو ہم پروگرامیٹیکلی یوز کریں گے اور ان کی مدد سے ہم یہ ڈٹرمن کرنے کی کوشش کریں گے کہ کرنٹلی یہ سافٹ ویئر جس پروسیسر کے اوپر رن کر رہا ہے وہ کون سا پروسیسر ہے آج کے لیکچر کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے ہم نے basically different test cases define کیے ہیں جن کی مدد سے ہم یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ کون سا underlying hardware use کیا جا رہا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ایٹی ایٹی سکس کے لیے سرٹن ٹیسٹ کیسز ہیں جس کے اندر ہم فلیگز رجسٹر کو یوز کرتے ہیں پھر ایٹی ٹو ایٹ سکس کے لیے جس کے اندر اگین فلیگز رجسٹر کو یوز کرتے ہیں پھر ایٹی فور ایٹ سکس اور ایٹی تھری ایٹ سکس میں ڈسٹنگوش کرنے کے لیے اگر ٹو ایٹ سکس کا ٹیسٹ فیل ہو جاتا ہے اگر وہ پروسیسر نہ ٹو ایٹ سکس ہے نہ ایٹ ایٹی سکس ہے تو ہم یہ چیک کریں گے کہیں وہ تھری ایٹ سکس یا فور ایٹ سکس تو نہیں ہے تو اس کے لیے ایک اور الائنمنٹ چیک ہے ہم الائنمنٹ بٹ کو چیک کریں گے ایسی ویلیو اسپیسیفائی کر کے جو کہ الائنڈ نہیں ہے اور دیکھیں گے اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے اگر ریزلٹ چینج ہو رہا ہے تو وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ فور ایٹ سکس ہے اگر نہیں ہو رہا تو وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ تھری ایٹ سکس ہے اور پھر اسی طرح سے پینٹیم کے لیے چیک ہے پینٹیم کے اندر مزید ایک اور فیسلٹی اویلیبل ہے جس سے کہ آپ سی پی یو کی آئیڈینٹیفیکیشن گیٹ کر سکتے ہیں وہ انسٹرکشن جو اویلیبل ہے وہ C P U I D کی انسٹرکشن ہے اور پروسیسر سافٹ ویئر کو یہ بتا سکتا ہے کہ C P U I D کی انسٹرکشن اویلیبل ہے یا نہیں ہے یہ کیسے بتا سکتا ہے again E flags register use ہوتا ہے اس کا بیٹ نمبر ٹوینٹی ون اگر کوئی سافٹ ویئر بٹ نمبر 21 کو سیٹ بھی کر سکتا ہے اور کلیئر بھی کر سکتا ہے یعنی کہ اس بٹ کو اگر ٹاگل کر سکتا ہے تو یہ انڈیکیشن ہے کہ C P U I D کی انسٹرکشن اویلیبل ہے اور یہ چیک کرنے کے بعد آپ پھر C P U I D کی انسٹرکشن کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو بتایا ہے اس کے کیا پیرامیٹرز ہونے چاہیے اس کو انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے کیا پیرامیٹرز ہونے چاہیے اور اس کو جب اس کی ایگزیکشن جب ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا ویلیوز ریٹرن ہوتی ہیں جس کے اندر اس کا برانڈ نیم آتا ہے اور برانڈ نیم کے علاوہ اس کا ماڈل اور فیملی وغیرہ بھی آپ گیٹ کر سکتے ہیں پھر اسی طرح کو پروسیسرس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے پروسیسر جس طرح ہم نے بات کی ہے کہ وہ فلوٹنگ پوائنٹ آپریشنس کے لیے یوز کیے جاتے ہیں تو اگر فلوٹنگ پوائنٹ انسٹرکشن ایشو کرنی ہے اس کو ایشو کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ واقعی اگر کو پروسیسر اویلیبل ہے یا نہیں ہے تو ہم نے ایک ٹیسٹ ڈیزائن کیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کو پروسیسر واقعی اویلیبل ہے یا نہیں ہے دوسرا پھر ہم نے یہ دیکھنے کے لیے ڈیزائن کیا کیا وہ ایٹی ایٹی سکس کو ایٹی ایٹی سیون کو پروسیسر ہے یا کوئی اس سے ہائر کو پروسیسر ہے ایٹی ایٹی سیون کے اندر انٹرپٹنیبل ماسک یوز ہوتا ہے ہائر کے اندر اس کا کوئی میننگ نہیں ہے اس کی جو ویلیو ہے اس کے لیے جو انسٹرکشن یوز ہوتی ہے اس کو ماسک یا ان ماسک کرنے کے لیے وہ انسٹرکشن ان وہ ہائر جو کو پروسیسرز ہیں اگنور کر دیتے ہیں تو ہم یہی چیز چیک کر سکتے ہیں کہ انسٹرکشن اگنور ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اگر نہیں اگنور ہوئی تو وہ ایٹی ایٹی سیون ہے اگر ہو گئی ہے اگنور تو وہ ٹو ایٹ سیون یا تھری ایٹ سیون ہے اسی طرح سے ٹو ایٹ سیون اور تھری ایٹ سیون کو بھی ہم آپس میں ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں نیکسٹ uh, لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ یہ سارا کام پروگرامیٹکلی کس طرح سے کر سکتا ہے کیا جا سکتا ہے کہ ہم ایک ٹیسٹ پرفارم کریں اگر وہ فیل ہو جاتا ہے پھر دوسرا کریں اینڈ سو آن جب تک کہ ہمیں کنفرم نہیں ہو جاتا کہ انڈر لائن پروسیسر کون سا پروسیسر ہے آج کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے اجازت دیجیے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ